ہمیں اسحاق بن ابراہیم ابو ایوب غیلانی اور احمد بن خراج نے حدیث بیان کی اسحاق نے کہا ہم کو خبر دی اور دوسروں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو عامر نے جو عبد الملک بن امر ہیں انہوں نے کہا ہمیں رباح نے جو ابن ابی معروف ہیں عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حج کی نیت کرو اور احرام باندھتے ہوئے شرط کر لو کہ اے اللہ تو نے جہاں مجھے روک دیا وہی میرا احرام ختم ہو جائے گا اور اس کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو سات